ابو اسامہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عثمان بن غیاس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے ایک باغ بارہ ریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد کی پھر ایک اور صاحب آئے اور دروازہ کھلوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ دروازہ ان کے لیے کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے انہیں بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اطلاع سنائی تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر ایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا ان کے لیے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو ان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے جب میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اطلاع دی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ترانوے